کہ ہم حلال یعنی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں عطا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہو جاؤ جاؤ اور اپنی عورتوں عورتوں کے پاس عطا نے نے کہا کی قربت آپ ان پر لازم قرار نہیں دی تھی بلکہ بیویوں کو ان کے لیے صرف حلال قرار دیا تھا ہم نے کہا جب ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان محض پانچ دن باقی ہیں آپ نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت میں رحمت فرما دی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم عرفہ آئیں گے تو ہمارے آزائے مخصوصہ سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے عطا نے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ٹپکنے کا اشارہ کر رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی ان کے حرکت کرتے ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تم سب سے زیادہ سچا تم سب سے زیادہ پارسا ہوں اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی ویسے ہی یعنی فارغ ہو جاتا لہٰذا تم سب حلال یعنی احرام سے فارغ ہو جاؤ چنانچہ پھر ہم حلال ہو گئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور احتیاط کی اتا نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو کر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا علی تم نے کس حج کا تلبیہ پکارا تھا انہوں نے جواب دیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قربانی کرو اور احرام ہی کی حالت میں رہو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لائے تھے سراقہ بن بن مالک رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا اے کے رسول صلی علیہ وسلم یہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا صرف ہمارے اسی سال کے لیے جائز ہوا ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو تینتالیس